السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جناب قبلہ حضرت مفتی صاحب اور حاضرین محفل جناب حضرت صاحب ہمارے بہت ہی عزیز محترم بھائی جو ماشاء اللہ آپ کے بہت معتقد ہیں جناب اصغر علی اور ان کی فیملی دراصل وہ جو ہیں آج کل پاکستان گئے ہیں ان کا ای میل ہماری محترم بہن فیضان محرزہ شریف کے پاس ان کا ای میل آیا ہے اور اس ای میل کی کاپی مجھے بھی ملی ہے تو جناب اسغر علی صاحب اور ان کی پوری فیملی نے حضرت صاحب آپ کی خدمت میں بہت ہی معدبانہ سلام عرض کیا ہے اور سبھی حاضرین محفل کو بھی اصغر علی اور ان کی فیملی کا بہت بہت سلام جناب حضرت صاحب اصغر علی صاحب نے اور ان کی فیملی نے آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کی ہے کہ حضرت صاحب جیسا کہ ہم پاکستان آئے ہیں تو آپ کی بڑی نوازش ہوگی ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہاں سے اسلامی کتب سنی عقیدے کے مطابق ہم جو ہے خرید لیں اور اپنے ساتھ جو ہے واپس جب واپس پاکستان سے واپسی ہو تو اپنے ساتھ ہم کتب جو ہے لا سکیں تو اگر آپ براہ کرم کچھ کتب یعنی جو یعنی نام اگر آپ براہ کرم بتا دیں اور تو بڑی نوازش ہوگی تاکہ پھر جو ہے ہم اسی کے مطابق جو ہے اسلامی کتب وہاں سے پاکستان سے لے سکیں اور واپسی پر اپنے ساتھ ہم رکھ سکے خیر جی وعلیکم وعلیکم السلام اصغر علی بھائی اور ان کی فیملی اللہ جل مجد الکریم سب کو اپنی حفظ و مان میں رکھے مجھے نہیں پتا کہ آپ کے پاس پہلے کچھ کتابیں ہیں یا نہیں ہیں اگر نہیں ہیں بالکل نہیں ہیں تو پھر بہار شریعت بہت اچھی کتاب ہے بہار شریعت خریدیں احکام شریعت اور اس کے ساتھ ساتھ جا الحق مکیات حنفیت مکیات سرات مکیات بہادیت یہ کتابیں اچھی ہیں حدیثی میں میرا آپ شرح مشکات مفتی عمر یار خان گجراتی رحمت اللہ تعالی کی آٹھ جلدوں میں کتاب ہے حدیشی میں وہ بہت اچھی ہے اس طریقے سے اور عقائد پہ کتابیں جو ہیں وہ اگر آپ کسی بھی اہل سنت و جماعت کے مطلب چلے جائیں گے تو وہاں بہت ساری چیزیں آپ کو نظر آئیں گی اور کچھ ان سے بھی پوچھ لیجئے اور پھر ان کو آپ مناسب جو سمجھیں خرید لیں سنت کی تو الحمدللہ اتنی کتابیں ہیں کہ اب جو ہے وہ ان کے سب کے نام بتانے تو بہت مشکل ہیں کتابہ رضویہ چونکہ بہت مشکل کتاب ہے بائیس جلدوں میں چھپ گئی ابھی چھپ رہی ہے اور اس کی جلدیں یہ جامعہ نظامیہ لاہور سے مل جائے گی بہار شریعت جو ہے وہ ضیاء القرآن مکتبہ ضیاء القرآن داتا گنج بخش روڈ سے مل جائے گی وہاں سنت کے بہت سارے مکتبے ہیں وہاں اگر لے جائیں مکتبہ قادریہ ہے حضرت مولانا محمد عبد القیم شرف قادری صاحب ان سے رابطہ کر لیں اور اگر گجرا والا جانا ہو تو مکتبہ رائے مصطفیٰ چوک دارس خان رابطہ کریں وہاں آپ کو بہت ساری اچھی اچھی والے مل جائیں گے